بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وَيْرٌ لِكُلِّ هُمَزَ تِلُّ مَزَا بڑی ہلاکت ہے ہر بہت زیادہ تعنا دینے والے بہت عیب لگانے والے ہمازہ عیب جوئی کرنے والے لمازہ غیبت کرنے والے کے لیے اللہ جمع مالا وعددا وہ کہ جس نے مال کو جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا یسب اخلادا وہ گمان کرتا ہے کہ شاید اس اس کا مال کو ہمیشہ زندہ رکھے گا کل ہرگز نہیں وہ ضرور ڈالا جائے گا خلوط میں میں ادرا کمل خلوط اور تجھے کیا کس چیز نے معلوم کروایا کہ خلوط کیا ہے نار اللہ علم وہ اللہ کی بھڑکائی گئی آگ ہے تطلع على توقیدا جو دلوں پر جھانکتی ہے نؤصدا یقیناً وہ ان پر بند کی ہوئی ہے فی عمد ممددا لمبے لمبے ستونوں میں